لیس نے عقیل سے بیان کیا عقیل سے ابن شہاب نے انہوں نے کہا کہ مجھے سالم نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے دو رکت سنت پڑھی اور ظہر کے بعد دو رکت اور جمعے کے بعد دو رکت اور مغرب کے بعد دو رکت اور عشاء کے بعد بھی دو رکت نماز سنت پڑھی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پینسٹھ